جبیریہ بن اسما نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اس نے بلی کو باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی تو وہ اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی کیونکہ جب اس نے بلی کو باندھا تو نہ اس کو کھانا کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر 6675